اس کے بچے کی خاطر نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی خاطر اگر باپ مر چکا ہے تو اس کے ورثہ پر یہی ذمہ داری عائد ہوگی اگر والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے بچے کا دودھ دو سال سے پہلے چھڑانا چاہیں تو ان دونوں کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں اور اگر تم اپنے بچوں کو دایا رکھ کر دودھ پلوانا چاہو تو بھی کوئی حرج نہیں بشرطے کہ تم نے انہیں جو دینا طے کیا ہے خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے نکاح و طلاق کے بعد مسئلہ رضاعت کا ذکر آیا ہے اس لیے کہ طلاق ہو جانے کی صورت میں ممکن ہے کہ ان کا کوئی دودھ پینے والا بچہ ہو تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس کی پرورش و پرداخت کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متعلقہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں گی یہ حکم اس کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت پوری کرنی چاہے اگر کوئی ماں باپ اس سے کم ہی مدت کے بعد بچے کا دودھ چھڑا دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں اور باپ اس متعلقہ ماں کو جو دودھ پلائے گی عرف عام کے مطابق کھانا اور کپڑا فراہم کرے گا اور جب وہ متعلقہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہو تو باپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ بچہ اس سے لے لے یا یہ کہ دودھ پلانے کے باوجود اسے کھانا اور کپڑا فراہم نہ کرے اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ متعلقہ ماں باپ کو نقصان پہنچانے کے لیے بچے کو اس کے پاس ڈال دے اور دودھ پلانے سے انکار کر دے جب کہ بچہ ماں سے مانوس ہو یا یہ کہ زیادہ پیسے کا مطالبہ کرے اور اگر باپ اپنے بچے کے لیے کوئی دوسری دودھ پلانے والی دایا مقرر کرنا چاہے اس لیے کہ ماں نے انکار کر دیا یا وہ دودھ پلانے سے مجبور ہے یا شادی کرنا چاہتی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں بشرطے بتیب خاطر دایا کو اس کی مناسب مزدوری دے اور اگر باپ مر چکا ہے تو اس کے ورثہ پر وہی کچھ واجب ہوگا جو اس کے باپ پر واجب تھا یعنی وہ ماں سے بچے کو نہ چھینیں گے اور اس کے اخراجات رضاعت پورے طور پر ادا کریں گے فوائد نمبر ایک اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارے میں بھی رہنمائی ملتی ہے کہ مدت رضاعت دو سال ہے اس کے بعد رضاعت کا کوئی اعتبار نہیں اسی لیے تو اللہ نے فرمایا لیمن اراد یتم رضا اکثر امہ اکرام کی یہی رائے ہے کہ حرمت اسی رضاعت سے ثابت ہوتی ہے جو دو سال کے اندر ہو اگر بچے کی عمر دو سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو رضاعت سے حرمت ثابت نہیں ہوگی ترمیزی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت سے حرمت اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب منہ کے ذریعے دودھ چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑنے لگے یعنی خوب آسودہ ہو کر پیئے اور مدت رضاعت کے اندر ہو دار قطنی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت اسی رضاعت سے ثابت ہوتی ہے جو دو سال کے اندر ہو اور ابو داود تیالسی نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدت رضاعت ختم ہو جانے کے بعد حکم رضاعت نہیں اور بلوغت کو پہنچ جانے کے بعد یتیمی نہیں قرآن کریم کی اسی سریح آیت اور انہی احادیث نبویہ کی وجہ سے بہت سے صحابہ و تابعین کا یہی مذہب تھا علی بن ابی طالب ابن عباس ابن مسعود جابر ابو حریرہ ابن عمر ام سلمہ سعید ابن المسیب اور عطا وغیرہم کی یہی رائے ہے اور شافعی احمد اسحاق اور سفیان سوری کا یہی مذہب ہے امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ مدت رضا دو سال چھ ماہ ہے اور وہ لہو و فصال ثلاثون شہرن سے استدلال کرتے ہیں امام لیس بن سعد کا خیال ہے کہ اگر بڑے آدمی کو بھی کوئی عورت دودھ پلا دے تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا اور حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی اور اس کی دلیل میں سہلا بنت سہیل کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں محسوس کرتی ہوں کہ سالم کا میرے پاس آنا ابو حضیفہ یعنی ان کے شوہر کو گوارا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سالم کو دودھ پلا دو سہلا نے کہا کہ میں کیسے دودھ پلا دوں وہ تو بڑا مرد ہو چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ بڑا مرد ہو چکا ہے سہلا نے ایسا ہی کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بتایا کہ اب میں ابو حضیفہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار نہیں دیکھتی ابو حضیفہ بدری صحابی تھے ابن ماجہ اس واقعے کو امام مسلم ابو داود اور امام مالک نے بھی روایت کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ اور ابو عشری کی بھی یہی رائے تھی لیکن ارجح یہی ہے کہ دو سال کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی جیسا کہ اوپر دلائل سے ثابت کیا جا چکا ہے اس رائے کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ان کے پاس بیٹھا ہے آپ نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے تو عائشہ نے کہا کہ یہ میرا رضائی بھائی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ذرا سوچ لیا کرو کہ کون لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اس لیے کہ رضاعت اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب وہ بھوک کو دور کرے بخاری مسلم ابو داود ابن ماجہ معلوم ہوا کہ رضاعت جب ہی ثابت ہوگی کہ دودھ بھوک کو دور کرے اور بچے کی غذا صرف دودھ ہو اور سہلا بنت سہیل اور سالم کے واقعے کو گزشتہ سریح روایات کی روشنی میں جو اوپر گزر چکیں خاص مانا جائے گا اور اس لیے بھی کہ عہد نبوی اور عہد صحابہ میں اس طرح کا کوئی دوسرا واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوا سہلا رضی اللہ عنہ کے واقعے میں آ چکا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سالم کو دودھ پلانے کو کہا تو انہیں حیرت ہوئی اور کہا کہ وہ تو اچھا خاصا بڑا آدمی ہے اسے میں کیسے دودھ پلاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ بھرپور جوان ہو چکا ہے اس گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہلا کے گھرانے کے تمام حالات سے اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ سالم بہت چھوٹی عمر سے ان کے پاس رہتے ہیں انہی کے پاس پلے بڑھے ہیں نہ وہ سالم کے بغیر رہ سکتی ہیں اور نہ سالم ان سے جدا ہو سکتے ہیں اسی لیے جب سہلا رضی اللہ عنہ نے اپنی مجبوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو ان کے مخصوص حالات کو سامنے رکھ کر وہ حل بتایا جو اوپر گزر چکا ایک طرف اللہ کے رسول تھے اور دوسری جانب ایک صحابیہ کی ضرورت انہیں اس کی اجازت دی گئی عام صحابہ اکرام کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے وہی حکم رہا جو آیت کریمہ میں اور احادیث میں بیان کیا گیا کہ رضاعت کا حکم دو سال کے اندر ہی ثابت ہوتا ہے اب اللہ توفیق نمبر دو محدثین کے نزدیک پانچ بار دودھ پینے سے رضاعت کی حرمت ثابت ہوتی ہے اور اس کی مشہور دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ قرآن کریم میں دس بار دودھ پینے کے بعد حرمت رضاعت کا حکم نازل ہوا تھا پھر پانچ بار کے ذریعے حکم سابق منسوخ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہی حکم موجود تھا دوسری دلیل سہلا بنت سہیل کا واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ پانچ مرتبہ سالم کو دودھ پلا دیں نمبر تین احادیث میں رضاعت کا لفظ آیا ہے جو رضا کی جمع ہے جس کے معنی ہیں خوب سیراب ہو کر دودھ پینا اس طرح کے دودھ سے آنتیں بھر جائیں بچہ جب اس طرح پانچ بار کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی اور اس کے تمام بچے اس کے رضائی بھائی بہن ہو جائیں گے اور اس کا شوہر رضائی باپ